چیپٹر فور اشاعت اسلام اور تلوار اسلامی جنگ کے مقاصد کی اس توظیم میں جو سراسر قرآن مجید احادیث نبوی اور معتبر کتب دینیا کی تصریحات پر مبنی تھی قارئین نے دیکھ لیا کہ کسی جگہ بھی غیر مسلموں کو بزور شمشیر مسلمان کرنے کا حکم موجود نہیں ہے بلکہ کسی حکم میں یہ معنی نکالنے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو اپنی حقانیت کا اقرار کرنے پر مجبور کرتا ہے اسلام کے احکام جنگ میں ایسے کسی حکم کا موجود نہ ہونا بجائے خود اس الزام کی تردید کرتا ہے جو مخالفین نے اس پر لگایا ہے لیکن متعصب مصنفوں اور ان کے جاہل مقلدوں نے اس معاملے میں دنیا کو جس قدر دھوکہ دیا ہے اور جس کثرت کے ساتھ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں اس پیش نظر رکھتے ہوئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے متعلق بھی اسلام کے اصول اور احکام کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے قرآن مجید کی جن آیات میں احکام جنگ کی تشریح کی گئی ہے ان میں جنگ اور خوریزی کی غرض و وغیرہ بتلانے کے ساتھ اس کی ایک حد بھی مقرر کر دی گئی ہے اور اس سے آگے بڑھنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے یہ حد ایک دو جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر نہایت روشن طریقے سے کھینچی گئی ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو قتال کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ ترجمہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو یہاں حتیٰ کے لفظ نے ایک حد کھینچ دی ہے کہ جب تک فتنہ باقی رہے اور ترقی دین کے راستے میں رکاوٹیں موجود رہیں اس وقت تک جنگ کی جائے اور جب یہ دونوں چیزیں دور ہو جائیں تو پھر حرب اور قتال کا دروازہ بند کر دیا جائے چنانچہ آگے چل کر فرمایا سورہ بقرہ ترجمہ اگر وہ فتنہ برپا کرنے سے باز آ جائیں تو جان لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر زیادتی روا نہیں ہے سورہ مائدہ میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں بتلایا ہے کہ انسانی جان کس صورت میں حرام ہے اور کس صورت میں حلال سورہ مائدہ ترجمہ جو کوئی کسی جان کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو صرف دو صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے ایک یہ کہ اس نے کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا ہو اور دوسرے یہ کہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو ان دو صورتوں کے علاوہ کسی تیسری صورت میں اسے قتل کرنا صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب العالمین اسے تمام دنیا کے قتل کرنے کے برابر سمجھتے ہیں سورہ توبہ میں جنگ و قتال کی آخری حد عطائے جزیہ کو قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا سورہ توبہ ترجمہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور اطاعت قبول کر لیں اس سے معلوم ہوا کہ جب کفار جزیہ ادا کر کے احکام اسلامی کے اجراء پر رضامند ہو جائیں تو ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی اور اجازت قتال کی حد ختم ہو جاتی ہے سورہ شورا میں ایک جامع اصول بیان فرمایا ہے جو ایسے لوگوں کے خلاف جنگ اور قتال کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑتا جو بندگان خدا پر ظلم نہیں کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی نہیں کرتے سورہ شورہ ترجمہ اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے اس پر کوئی راہ نہیں ہے راہ صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے سورہ ممتحنہ میں اس عمر کی تصریح کر دی ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی صرف انہی کفار کے ساتھ ہے جو دین حق اور پیروان دین حق کے دشمن ہیں اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں ان سے نیکی اور احسان کرنے اور ان کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنے سے کوئی چیز مسلمانوں کو نہیں روکتی سورہ ممتحنہ ترجمہ اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ احسان اور انصاف کرو کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں دشمنوں کی مدد کی ہے انہیں جو کوئی دوست بنائے وہ ظالم ہے ان احکام کا مطلب اس قدر واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے ان سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی جنگ کا اصل مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے بلکہ انہیں ظلم اور سرکشی اور فتنہ و فساد سے روک کر قانون عدل کا تابع بنا دینا ہے اسلام کی تلوار ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے تو ضرور تیز ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس تیزی میں وہ حق بجانب نہیں ہے لیکن جو لوگ ظالم نہیں ہیں جو بدکار نہیں ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے نہیں جو دین حق کو مٹانے اور دبانے کی کوشش نہیں کرتے جو خلق خدا کے امن اور اطمینان کو غرط نہیں کرتے وہ خواہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے دینی عقائد خواہ کتنے ہی باطل ہوں اسلام ان کی جان و مال سے کچھ تعرض نہیں کرتا ان کے لیے اس کی تلوار کند ہے اور اس کی نظروں میں ان کا خون حرام ہے